www.attableek.com, the reviver of Iman. سے کیا مطلب ہے حدیث تو سنیے گی نا یا ہیم ونفل ارتھ یا ہم کو منف اسما ملوا سے کیا مطلب ہے من سے کیا کون مطلب ہے اللہ آسمان میں تو مرجع بنا رہے ہیں منف اسما یعنی منف اسما الملا اگر اس سے اللہ تعالی مراد لے تو اس میں بڑا اختلاف ہو جائے گا जिससे कि अल्लाह ताला को फिर आप जमीन में कहे आसमान में कहे कैसे कह सकते हैं अल्लाह लई से बीमा کیا रहे سمجھ میں आए फ़ैन अल्लाह الآن अलआन हईथुमा وليس على العرش مستقر نعم هو على العرش استوى قرآن میں ہے کہ ثم استوى على العرش لكن کا مطلب یہ لینا کہ ثم استقر على العرش يعني يجلس على العرش أو جب تک عرش تو اسے اللہ تعالیٰ کو محدود کرنا لازم آئے گا اس لیے کہ عرش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے کیا اللہ بنا کیا نہ ہونا کا عارش لینا عرش مخلوق عرش تو مخلوق ہے عرش بعد میں آئی اور اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے یعنی جو ہم عام کہتے ہیں کہ لوگ اس پر ہے اس پر ہے اس اعتبار سے ہم کہیں کہ اللہ عرش پہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے اللہ کہاں تھے اس سے پھر انتقال لازم آئے گا اللہ تعالیٰ کا من مکان مکان وہ بھی ایک محدود چیز ہے پھر اللہ تعالیٰ کا محدود ہونا لازم آئے گا جیسے کہ کوئی بھی اگر کوئی شے کے اندر مستقر ہو یا اوپر مستقر ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وہ چیز اتنی بڑی ہے کہ جو چیز اس میں مستقر مستقر ہے تو وہ اس کو وہ سنبھال سکتی ہے تو اس طرح ان سارے محضورات وغیرہ آتے ہیں تو یہ تو مستوا عروش من المتشابہات من المتشابہات میں جو پہلے کے علماء ہیں اسلاف جو ہے وہ عام وطن اس کو ایسے ہی گزار دیتے ہیں ہم روحا کما جات اور اس کا جو معنی جو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو جو مراد ہے وہ ہم اس کو مانتے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں لأن استواؤه معلوم جیسے امام رحمۃ اللہ علیہ سے جو فرمایا گیا کہ استواؤه معلوم کسی نے پوچھا کہ استوا کا کیا مطلب ہے استوا العرش کا کیا مطلب اللہ تعالیٰ کیسے استوا کرتے ہیں تو امام مالک نے جواب دیا کہ استوا معلوم یعنی ان کا استوا معلوم ہے اس کا کیا مطلب کہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے استوا کا لفظ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ یہ استوا استعمال ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ استوا کرتے ہیں کہاں سے معلوم ہے قرآن سے استوا ہو معلوم یعنی ان اللہ استوا هذا معلوم من القرآن بس ابھی اس میں جو سلفی لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ استوا ہو معلوم یعنی ظاہر ہو معلوم کہ اور پھر اس سے وہ آگے چل کے کہتے کہ استوا کا معنی استقرار حالانکہ قرآن کے اندر جو اور جگہ پر جو استوا کا مطلب یہ ہے ثم استقر ثم علی الجودی کیا کیا لفظ کیا آیت ہے واستوى ها ہاں، استوى ثم واستوى على الجود واستوت على الجودي وقيل بعد للقوم الظالمين تو استوا کا مطلب وہاں ٹھہر جانا کہیں آ کر ٹھہر جانا وہ مطلب تو نہیں اللہ تعالیٰ کے نہیں لے سکتے استوا کا اور مطلب قرآن میں ہے ثم وہ بھی کھڑا ہو جانا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے استعمال نہیں ہو سکتا ہے اور علیہ السلام کے کے لیے جو استعمال ہوا ہے فلم فلم کیا ہے مستوا کیا ہے جب وہ اپنی طاقت کو پہنچ گئے استوا یعنی زور سے ز ملم شد وسطوا آنا و حکمل تو یہ جو ساری جو استوا کے مطلب ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا مشکل یعنی یہ نہیں ہو سکتا ہے استوا کا جو مطلب استیلا کا ہے وہ اللہ کے مناسب استیلا یعنی کسی چیز پر علو حاصل کرنا کسی چیز پر کنٹرول قدرت حاصل کر لینا تو یہ معنی تو ضعف ہے اللہ تعالیٰ کے لیے یعنی عرش اللہ تعالیٰ کی اور عام ہمارے محاورے میں بھی ایسا کہا جاتا ہے کہ جب کسی نے عرش لے لیا یعنی حکومت لے لی جب عرش کے اوپر قدرت ہو گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ بس عرش لے لیا سارا ملک لے لیا تو اس طرح کا معنی تو یہ جو ہے من امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا استوا معلوم وہ و کئی فہو معقول رو میں عقول و کئی فہو غی و فی روایت و کئی فہو ولكن رواية غير معقول أصح کہ كيفية كيسي کیفیت كيا مطلب وہ غیر معقول اس لئے کہ وہ ہماری سوچ سے باہر کہ اللہ تعالیٰ استوا کس طرح کرتا ہے وہ ہماری سوچ سے باہر ہے وہ غیر معقول ہے والسؤال غير معقول نہیں وكيف غير معقول والسؤال عنه بدعه جو آدمی جس نے آ کر یہ سوال کیا تھا تو اس کو مبتد قرار دے کر اس کو پھر باہر نکال دیا تو سلفی لوگ اس میں یہ لکھتے ہیں یہ پڑھتے اس طرح اور جو خالی ذہن ہو اس کو اس سے پھسلا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ استوا معلوم یعنی ظاہر معلوم یعنی الاستواء معلوم اور پھر وہ اس کو استقرار کی طرف لے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مستقل ہے یعنی گویا کہ بیٹھے ہوئے جیسا تو ان سب سے محضورات لازم آتے ہیں اس لیے کہ اگر جو آپ نے کہا منفی سما سے مطلب اللہ ہے اور اللہ آسمان میں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حدیث مسلم میں ہے اقرب ما يكون العبد الى الله سبحانه وتعالى في السجود دعا کرو ان يستجاب لكم ان يستجاب لكم تو اس کا کیا مطلب ہوگا آپ اللہ سے سب سے اگر آسمان میں ہے تو اللہ سے آپ سے آپ اللہ سے زمین میں سجدہ کر رہے ہو تو اس وقت کیسے سب سے زیادہ قریب ہو سکتے ہیں جب آسمان میں پھر وہ حدیث جاریہ ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا کوئی ایک واقعہ پیش آیا تھا کوئی جاریہ باندی کے ساتھ وہ بول نہیں سکتی کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہا کہ آپ اللہ کہاں ہیں یہ ایک ہی مرتبہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال پہ کسی کو پوچھا ہے تو اس باندی نے کہا اوپر اوپر کی طرف اس نے اشارہ کیا تو بس سمجھ گئے کہ یہ مسلمان ہے اس لیے کہ اس وقت بتوں کو مانا جاتا تھا جو زمین پہ ہوتے تھے تو جب کسی نے اس طرف کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ورا الورا ہے پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم پھر اس طرح جب دعا کرتے ہیں تو آسمان کی طرف کیوں وہ اس لیے کہ جب دعا کرتے ہیں تو رحمت ہم طلب کر رہے ہیں اور رحمت کی نزول کی جگہ آسمان سے یعنی کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے تو اللہ کہاں ہے آمدن ہمارے یہاں گاؤں میں وغیرہ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ فیق علی مکان ہر جگہ پر ہے ہاں، ایک اعتبار سے وہ صحیح ہے وہ اس اعتبار سے کہ ایک اعتبار سے صحیح ہے کہ بے علم ہی وسم ہی کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر سنتا ہے وہ اقرب ایک من حبل الورید وہ سب ہے لیکن وہ یہ ہی ہی وہ نہیں کہہ سکتے کہ فکلی مکان اس لیے کہ ہمارے جو سارے ماتوریدی یہ تو جانتے نا کہ ہم ماتوریدی ہیں ماتوریدی ہونے کا کیا مطلب ہے آپ کس وجہ سے ماتوریدی ہیں اور آپ کی ماتوریدیت کی دلیل کیا ہے اس کا کافصیل کیا ہے سب ماتوریدی ہے نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے اگر آپ کو کوئی پوچھے کہ آپ کیا ہے ماتوریدی ہے ماتوریدی کا کیا مطلب ہے دیکھا کہ ابھی انتظار کر رہے وہ عقیدے کا درس آئے گا اس میں انشاءاللہ خیال میں وہاں بھی نہیں بتایا جائے گا بہرحال ہماری جو اشاعر اشاعری اور ماتریدی جو کتب ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ والقول بأن الله في كل مكان قول غلاة الصوفية لأنه يفضي إلى الحلول والاتحاد اس کا کیا مطلب یہ ماننا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے بی ذاتی ہی بے علمی تو ہے بے سمعی ہی وہ بصری ہی تو ہے اس کا تو ترجمہ ہی کرنا پڑتا ہے نا مجھے یہ کون سا تھا عربی چار تو اس طرح تو ہے تو یہ جو اگر بی ذاتی ہی اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ پر مانے تو اس سے یہ سوال پیدا ہوگا کہ یہ اس کپ میں بھی ہے وہ ادھر ہے ادھر ہے وہ سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں اور بیتا ہی علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ ماننا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے ہی ہے اس سے یہ یہ قول ہے یہ غالی صوفیوں کا جو اتحاد کو مانتے ہیں کہ میں ہی اللہ بن گیا یعنی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر ہے اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے ہاں اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی وجود ہی واجب الوجود ہمارا وجود ممکن الوجود ہم تو ہیں یہاں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں اس عالم میں ایجاد کیا ورنہ اگر ہمیں نہیں کرتے تو ہمیں کچھ نہیں تو ہمارا یہاں ہونا نہ ہونا یہ برابر تھا یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے سے ہمیں پیدا کر دیا ورنہ ہمارا ہونا نہ ہونا برابر ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کا وجود یہ واجب ہے اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے واجب اس اعتبار سے جب ہم ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ پھر اس کے پیچھے خالق ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ صرف ایک اللہ اور اس کی صفات وہ واجب الوجود ہے یعنی ان کا وجود واجب ہے اور ان کے علاوہ ساری چیزیں وہ ممکن الوجود اور بعض چیزیں مستحیل الوجود ہوتی ہیں مستحیل کا کیا مطلب محال محال کا کیا مطلب یہ تو آپ عربی کے لفظ کو گما رہے ہیں کچھ اردو میں بتایا آپ ٹھیک ہے وہ تھوڑا سا اردو ہے اس میں نہ ناممکن عربی اور تو مستحل وجود مستحل وجود کون سی چیز ہوتی ہے کوئی اس کا مثال کوئی اس کی مثال ہے آپ کے ذہن میں مستحیل وجود کیسی چیز ہوگی مثلاً اللہ تعالیٰ کے جیسے کسی اور کو پیدا کرنا یعنی اللہ تعالیٰ اپنے جیسے کسی اور الہ کو پیدا کر سکتے ہی یا نہیں کیا خیال ہے کر سکتے ہیں یا نہیں کون کہتا ہے کر سکتا ہے کون کہتا ہے نہیں کر سکتا ہے ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ تو کہو بھائی توقف بھی کر سکتے ہیں کر سکتے کون مانتا ہے کر سکتے اللہ تعالیٰ تو اللہ کو الشین قدیر تو اپنے جیسے کسی اور کو پیدا کر سکتے ہیں کہ نہیں کون کہتا ہے کر سکتا ہے آپ آپ کہہ رہے تھے نا کہ کر سکتے ایسا لگتا ہے کر سکتے کون کہتا ہے نہیں کر سکتا یہ تو ایک بہت عام سوال ہوتا ہے بچوں کو یہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کر سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے جیسے کسی اور کو بھی یا کوئی ایسی دیوار پیدا کر دے جو توڑ نہ سکے کوئی پتھر ایسا پیدا کر دے جو اٹھا نہ سکے اگر ہر چیز پر قادر ہے تو پھر یہ کیوں نہیں یہ سوالات ہوتے ہیں تو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں یہ صرف ابن حضم کا قول ہے کہ کر سکتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں لیکن جو اجماع ہے اس پر تقریباً یہ ہے کہ نہیں کر سکتے اور یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں کر سکتے ادب یہ تو ہم تعلیم تعلم کے اعتبار سے یہ بات کر رہے ہیں یہ کوئی عام کی عام کرنے کی بات نہیں ہے اللہ تعالی مستحیلات المستحیلات لا تدخل تحت دائرت قدرتی ہی المستحیلات لا تدخل تحت دائرت قدرتی ہی وہ ادباً اس طرح ہم کہیں گے کہ جو بھی مستحیلات ہے محال چیز ہے غیر ممکن چیز ہے ایسی چیز جس کا جس کا آنا جس کا پانا جس کی جس کی خلقت بالکل نہ ہو سکتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قدرت کے تحت داخل نہیں ہے دائرت القدرت کے تحت داخل نہیں ہے اس لیے کہ یہ کوئی قدرت بھی نہیں ہے یہ تو اس کو ایک کیا کہتے ہیں افسر اردو میں مجھے پتا یہ مطلب ہے کہ کوئی معقول چیز نہیں ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو تعریف ہے اللہ تعالیٰ کس کو کہتے ہیں اس کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ الواحد الواحد تو اگر دوسرا کو پیدا کر دیا تو پھر واحد کیسے رہے تو کوئی واحد ہو احد ہو بے نظیر ہو بے مثال ہو تو وہ کسی اور کو کیسے پیدا یعنی کوئی اور اس کا کیسے ہو سکتا ہے اس لیے کہ وہ جو وحدانیت ہے احدیت ہے سمدیت ہے وہ ختم ہو جائے گی تو یہ ہو ہی نہیں سکتا جیسے کہ مثلا اگر آپ کو اسکوئر کو کیا کہتے ہیں چورس اور ٹرائنگل کو کوئی بھی ٹرائنگل تو سمجھتے تھے آپ کو ٹرائنگل ٹھیک ہے سہ سہ کونا یعنی ٹرائنگل اور چوکور تو اس کو کیا کہتے ہیں ہاں؟ ایک کہے یا صاف کہے یہ سب جو کارنرس e چلو ٹھیک ہے اس کو تھری اس کو ٹرائنگل کہ اور اس کو اسکوئر کہتے ہیں اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ مجھے ایک ٹرائنگل بنا دے اس کا چار کارنر کہ مجھے ایسا ٹرائنگل بنا دے جو چوکور ہو یا یہ چوک اور بنا دے جو ٹرائنگل ہو جو جس کے صرف تین ہو تو یہ کیسی بات ہوگی یعنی جو اس کی تعریف ہے جس کو چوکور یا یا سہکور جو کہا جاتا ہے اس کی ایک خاص تعریف ہے وہ بدل نہیں سکتی وہ پھر وہ شہ نہیں رہے گی میں نا تو جس طرح یہ غیر معقول سی چیز ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کو کسی اور کو ایسا پیدا کرنا جس سے وہ آجز خود ہو جائے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ بر وہ قادر نہیں ہے اور اس سے کچھ کچھ لازم آیا یہ نہیں یہ مطلب ہے کہ یہ معقولیات سے خارج ہے یہ مستحیلات میں سے ہے تو ایسی چیز مستحیلات ہوتی ہے اور مستحیلات کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہوتا ہے تو تین چیز ہوتی ہے مستحیل الوجود یعنی اللہ تعالیٰ کی مثل کسی کو پیدا کرنا اور ممکن الوجود اور پھر واجب الوجود واجب الوجود تو ذات اللہ ہے اور اس کی صفات ہے بس بہرحال پتہ نہیں ہے عقیدے کے مسئلے میں کیسے پھنس گئے ہم تو ارحم منفی فی العب یاحم کو منفی سما اس میں بہت اہم ہے کہ جب ہم یہ سوچیں کہ ارحم منفی فرب آپ رحم کرے اور رحم سے برتاؤ کرے لوگ جو جو زمین پہ ہے جو آسمان میں ہے وہ آپ سے بھی رحم کا برتاؤ کریں گے اور اس سے آمتن جو یا تو اس کو متشابہات میں سے شمار کر دے یا پھر اس کو یعنی الملائکہ الملائکہ اس میں اور بھی تعویلات ہیں لیکن بہرحال اس کو ہم کچھ پڑھتے ہیں پڑھے ہوئے عن ابي هريره رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال إن وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش سماهما فأحرقوهما بالنار ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج إني ربكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموها فإن وجدتموها هم فإن وجدتموهما فقتلوهما فاقتلوهما رواه البخاري بھی کتاب کا حصہ ہے اس کو بھی پڑھنا چاہیے تو یہ باب ہے اس बात کی تحریم میں حرام بتلانے میں کہ یہ بات تفعیل سے جیسے آپ کو معلوم ہے توحید کا کیا مطلب ہے توحید کا کیا مطلب اللہ کو ایک ماننا یہ تو لازمی مطلب ہوا نا جبکہ توحید یہ متعدی ہے باب تفعیل سے تو توحید کا کیا مطلب ہوا ماننا یہ تو ایک لازمی مطلب ہوا مانا چاہے متعدی تو توحید کا کیا مطلب کیونکہ اللہ تو واحد ہے وہ تو حقیقت ہے ہم جو بھی کہیں تو توحید کا کیا مطلب یعنی واحد کیا مطلب اللہ تعالیٰ کو واحد ماننا یہ بھی اس میں مطلب ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو واحد قرار دینا اللہ تعالیٰ واحد ہے لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو ایک واحد مانیں سو یہ اس کی متعدی ترجمہ ہے بار یہ باب ہے آگ سے کسی کو عذاب دینے کے بارے کی حرمت کے بارے میں ہر حیوان کسی حیوان کو حت تنم لیکن چاہے چھوٹی سی چونٹی ہو اس کو بھی آگ سے نہیں مار سکتے اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے یہ اللہ تعالیٰ کا یہ فعل ہے کہ آخرت میں عذاب جو جہنم سے ہوگا وہ ایک خاص عذاب ہے تو اس کو ہم مثال بنا کے ہم خود وہ نہیں کر سکتے یہ تحریم کے بارے میں بتا رہے ہیں اس میں ابو حر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا فی بعث بعث کا کیا ترجمہ البعث بھیجنا لیکن بعث ابھی یہ کیا ہو گیا فی بعث یعنی بھیجا ہوا کنٹینجنٹر اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں یعنی فوج کی طرح کہیں کوئی خاص کام کے لیے سری سری یا وہ بھی الگ لفظ ہوتا ہے بیخن یعنی جو جو ایک مجموعہ بنا کے بھیجا جاتا ہے مثلا ایک خاص کام کے لیے فی بیتن فقال اور یہ فرمایا کہ اگر آپ فلان و فلان وہ وہ شخص اگر آپ ان کو پائے یعنی لی رجلینی نہیں ان دو قریش کے دو افراد کے بارے میں یہ بنایا ان کا نام بھی لے لیا کہ اگر وہ دونوں آپ کو مل جائے پہلے تو بہت شدید اس طرح کا حکم دیا کہ ان کو بس آگ سے جلا دیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو پہلے کی بات ہے یعنی یہ کہ آپ جائیں گے وہاں اور یہ سب تیاری کر لی اور بتا دیا کہ ان سب کو ان ان دونوں کو بس آگ سے ہی ختم کر دیا لیکن جب ہم چلنے لگے تیاری ہو گئی چلنے لگے ہین اردن الخروج جب ہم نے بس نکلنے کا ارادہ کر لیا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانے لگے کہ میں نے آپ کو حکم دیا تھا کہ آپ فلان و فلان کو اس اس شخص کو آپ آگ سے جلا دے جلا دے ان کو حالانکہ وہ اللہ اللہ تعالیٰ ہی آگ سے عذاب دے سکتا ہے تو گویا کہ اس پر نظر ثانی کر لی ذہن بدل گیا شفقت آ گئی اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کی جو شان امتیاز ہے اس کی رعایت ہو گئی وہ ان وجہ تمو ہوما فخترو ہوما لیکن اگر آپ ان کو پائے تو اس کو ضرور قتل تو کرنا ہے تو اس کو قتل کر دیں امام بخاری کی روایت ہے تو اس میں کافی باتیں سامنے آ رہی ہیں ایک تو یہ کہ جو ظاہری حکم ہے اس کا کہ یعنی قتل نہیں کر سکتے عذاب نہیں دے سکتے آگ سے مثلا ایک تو یہ ہے کہ ہم دھواں استعمال کرتے ہیں کبھی وہ شہد لینے کے لیے جاتے ہیں اس کے لیے دھواں استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ شہد کی مکھیاں دور ہو جائے وہ الگ بات ہے وہ آگ نہیں ہے آگ تو یہ کہ جلانا آگ سے تو یہ جائز نہیں ہے صحابہ کا اس میں اختلاف تھوڑا سا رہا تھا علی رضی اللہ عنہ نے کسی کو جلایا تھا تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس اس کی کے بارے میں بتایا تھا کہ اگر میں ہوتا تو میں نہیں کرتا ایسا اس میں تھوڑا سا اختلاف تو تھا لیکن بہرحال یہ حدیث تو ویسے صاف ہے ظاہر ہے لیکن اس میں ہمیں ایک اور بات یہ معلوم ہو رہی ہے اس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسے حکم دیے کہ جس کو بعد میں بدل دیا جس کو بعد میں بدل دیا یا تو پھر وحی آئی یا کچھ اللہ تعالیٰ کے سے الہام ہوا ظاہری بات ہے وہ ان ہوا اللہ یوں ہر بات ہی ایسی ہوتی تھی لیکن اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے ان چیزوں سے کہ صحابہ نے کبھی کسی چیز کو حذف نہیں کیا جو بھی بات ہوئی وہ بتا دی تاکہ اس سے اس کا جو احکام کا جو تقدم ہے اور وہ ہے وہ بھی بات معلوم ہوتی کہ پہلے ایسا تھا پھر ایسا ہوا اس سے ایک سوچ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح اس, اس ان چیزوں میں سوچ تھی پہلے تو صحابہ نے کوئی کوئی چیز حذف نہیں کر ڈالی چاہے اپنے خلاف بھی ہو اس لیے کہ یہ ایک فطری چیز ہے ہر آدمی کو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے اس کی بات میں نہیں کر رہا ہوں میں اور مثالوں کی بات کر رہا ہوں تو وہ انہوں نے بیان کر دیا تاکہ احادیث وغیرہ ہے وہ بالکل انسان اس سے فائدہ پورا حاصل کر سکتا ہے اس اعتبار سے کہ یہ تو ہمارا بھی تجربہ ایسا ہی ہے تو ہم بھی اس طرح کی یا تو غلطی کر سکتے ہیں یا پہلے ہماری ایک رائے ہو سکتی ہے پھر دوسری رائے کے اندر بدل سکتی ہے تو ہم اس سے زیادہ مانوس ہو سکتے ہیں بہرحال دوسری حدیث ابن مسعود رضي الله الله الله الله عنه قال كنا مع رسول صلى صلى عليه عليه وسلم وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا فرأينا حمرة معها فأخذنا فجاءت الحمرة فجاء النبي فقال من من فجع فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها وروى قرية نمل قد حرقناها فقال من حرق هذه قلنا نحن قال إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار رواه أبو داود بإسناد صحيح قوله قرية نمل معناه معناه موضع النمل مع النمل تو اس حدیث میں زیادہ تفصیلات ہیں ویسے جو اخیری حصہ ہے وہ اس باب کے ساتھ وہ اس وہ باب کو اس باب میں لانے کی وجہ وہ اخیری بات ہے لیکن پہلے بھی کچھ اور بات آ گئی اس میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے شریک تھے تو وہ کسی حاجت کے لیے چلے گئے الگ چلے گئے حاجت کے لیے یعنی قضاء حاجت وغیرہ جو بھی ہو تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ ایک حمرتن حمرتن مرتھن ایک کبوتر کبوتر ہوتا ہے خاص کبوتری ہے تو یہ کبوتری تھی معها فرخانی اس کے ساتھ کیا تھے دو اس کے بچے اس کا بھی کچھ نام ہوتا ہے بچے ٹھیک چلے تو اس کے دو بچے تھے ساتھ میں ماں اور اس کے بچے ماں کی جو شفقت وغیرہ اس میں ظاہر ہو رہا ہے تو فر خی ہم نے وہ دو بچے کو لے لیا لیکن اس کی ماں نہیں تھی اس وقت اور بعد میں پتہ چل رہا ہے فجا یہ مطلب یہ کہ پہلے نہیں تھی ف کی وجہ سے تو یہ جو کبوتری تھی واپس آ گئی فجا التعرش من التعرش اس کا کیا مطلب وہ بڑی پریشان ہوئی تعرش عرش یعرشو یعنی وہ اپنی جو نا ہاں اپنی پڑوں کو اوپر نیچے کرنے لگی یعنی وہ کوئی چیز تلاش کر رہی تھی کہ اس کے اوپر وہ بیٹھ جائے اس کو اس کی حفاظت کرے اس کی جو مامتا غرض یا ہاں، وہ ابھر گئی تو وہ بیچاری پریشان ہو گئی اس سے کہ جو جس کی وہ عادی تھی جو وہ سوچ رہی تھی کہ وہاں وہاں اپنے جو بچے ہوں گے وہ نہیں تھے فجا تارف فجا نبی صلی اللہ تعارف فجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وسلم صلی اللہ علیہ تشریف لائے فقال من فجع هذه بولدها کس نے اس کو پریشان کر دیا اپنے اپنے بچوں کے اپنے بچوں کی کی نسبت سے اس کو کس نے پریشان کر دیا اس کہ ماں لیے سب سے زیادہ پریشانی تو وہی ہوگی نا کہ بچہ کسی کوئی لے جائے یا اس کو کوئی کر دے ردو ول رہی اس کے بچے کو واپس کر دو تو یہ تو ایک شفا قتل یہ کیا کہ اس طرح کی پریشانیاں خاموں کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو کیا کر رہے آپ ورا کریت ہو موضع کریت مع النمل یعنی اینٹل اس کو کہتے کہتے ہیں ہیں اس کو کیا چوٹیوں کا بل چوٹیوں کا بل تو ان کا پورا گاؤں تھا وہاں اگر ہم لفظی ترجمہ کرے تو یعنی چوٹیوں کا بل پورا چوٹیوں کا گاؤں قد حرکنا ہم نے اس کو بس جلا دیا تھا ہم نے اس کو جلا دیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھا کہ یہ کس نے جلایا کلنا نہ ہم نے کہا کہ ہم نے جلا دیا اصل میں یہ بہت ہی اہم حدیث ہے اس کو یاد رکھے آپ جیسے کہ یہ جو اسلام کے بارے میں جو لوگ کہتے رہتے نا کہ اسلام شدت پسند اور ہمیشہ قاتلانہ مزاج وغیرہ یہ کیا ہے پھر آمدن یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی فوج میں جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وجہ سے ان کو یہ بتانا پڑا کہ آپ درخت کو نہ وہ کرے عورتوں کو اور اس طرح اس لیے کہ آمدن ایسا ہوتا ہے جب انسان کسی چیز میں لگ جاتا ہے تو اس کی پوری ذہنیت اسی طرح ہو جاتی ہے اس کی کافی تحقیقات وغیرہ اور ٹیسٹ وغیرہ ہوئے ہیں کہ بالکل سادہ سا انسان اس کو لے کر ایسی جیل میں پولیس آفیسر اور گارڈ بنا دیا جہاں ظلم ہوتا ہے تو اگرچہ وہ باہر بہت اچھا انسان تھا لیکن یہاں جب کہ دوسرے بھی ایسا ہی کر رہے تھے ظلم تو وہ بھی ظلم کرنے لگا وہ بھی ظلم کرنے لگا بس انسان کی انسان اسی طرف دوسروں کے کو دیکھے دیکھے شروع کر دیتا ہے اپنا عمل تو جیسا اچھا انسان ہے باہر لیکن اندر اس کی پریشر کی وجہ سے وہ بھی وہی کرنے لگا تو جب کوئی آدمی فوج میں چل رہا ہو تو وہ ایک مزاج ایسا ہوتا ہے کہ بس ختم کرنا ہے دشمن کو تو جو بھی راستے میں آتا ہے وہ اس کو پھر معمولی سی چیز سمجھتا ہے ذہنیت ایسی بن جاتی ہے اس حالت میں جب اس سے نکل جاتا ہے تو پھر وہ دوسری حالت ہوتی ہے سمجھ میں تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی تنبیہات کرنی پڑی کہ مسلمان ایسا نہیں ہوتا ہے مسلمان کو اگر کسی کو قتل کرنا ہے تو وہ جو مباح القتل ہو اسی کو قتل کر سکتے ہیں اس طرح کی چیزیں نہ کیا جائے جو جو جس کو قتل کرنے کی ضرورت نہ ہو اسے کوئی فائدہ نہ ہو وہ اس کو اس کو آپ بس ٹچ ہی نہ کریں تو اسی طرح یہاں ورنہ یہ تو ایک گویا کہ ایک معمولی چیز وہ پریشان کر رہے ہوں چونٹیاں ادھر ادھر تو بس ختم کر دیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں کرنا ہے قال انه لا ينبغي ان يعذب بالنار الا رب النار خاص طور پر آگ سے اس لیے کہ رب النار ہی اس آگ استعمال کرتا ہے اس کے لیے تو اس لیے یہ نہیں کرنا چاہیے اس طرح